واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال صلى الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فسلوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم معذر سامعین کرام اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی ہزاروں اور لاکھوں بلکہ انگنٹ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ رب العامین کی عظمت پر اس کے خالص ہونے پر اور اس کی قدرت پر دراز کرتی ہیں انہی دو عظیم اور بڑی نشانیوں میں سے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بار بار کیا ہے سورج اور چاند ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مین آیات ہی اللہ ان و شمس القمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے سورج اور چاند ہیں لا تجد الشمسی ولا القمر نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو کیونکہ دونوں مخلوق ہیں اللہ ہی ان کا خالق ہے وہ جد اللہ خلقن نہ ان کنتنگ اس ذات کا سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اور وہ ذات اللہ ہر غلامین کی ہے اگر تم خالص اللہ کی بات کرنا چاہتے ہو تو اس ذات کی عبادت کرو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہو اللہ حل کے یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت آتے ہیں جاتے ہیں ڈوبتے ہیں نکلتے ہیں اللہ نے ان کو جو طاقت دی ہے جو روشنی دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا یہ مخلوق ہیں مخلوق کے لیے دوام اور ہمیشگی نہیں ہے دوام اور ہمیشگی اور کمال اللہ ہر غلامین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے لہذا اسی کے بعد کی جائے گی کہ سورج اور چاند اللہ ابامین کی نشانیوں میں سے ہیں اور اس سورج اور چاند کو بھی اللہ ابامین عظیم حکمت کے تحت اور بہت سارے اسباب کے تحت چند وقتوں کے لیے ہر سال ان کو بے نور کر دیتا ہے اس کا کچھ حصہ اس کے اندر گرہن لگ جاتا ہے آج اس صدی کا سب سے بڑا چاند گرہن لگنے والا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہماری شریعت میں دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ نے کن چیزوں کا میں حکم دیا ہے کیا آداب ہیں کیا سنتیں ہیں ان چیزوں کا میں ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار سورج گرہن ہوا جب آپ کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی سند سجری کے اندر جس سال آپ نے حج فرمایا جسے حجت الوداع کہا جاتا ہے اس سال سورج کو گرہن لگ گیا جس دن حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی زمانۂ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا جب کسی بڑی شخصیت کی وفات ہوتی ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے مدن پڑ جاتی ہے سماج صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی خطبہ دیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آیتان من آیات اللہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں لائے ان کے شفا یہ کسی کی موت اور زندگی میں ان کو گرہن نہیں لگتا ہے فیضا رائے تمہا جب تم یہ دیکھ لو تم کو گرہن لگ گیا فصل لو تم نماز پڑھو کہ کسی کے مرنے سے کسی کے زندہ ہونے سے سورج اور گرہن کو چار نہیں لگتا سب سے عظیم ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جب آپ جو خاص ہوئی سورج کو چاند کو کوئی گرہن نہیں لگا اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا پیر مرا سورج کو گرہن لگ گیا ستارے ٹوٹ گئے چاند بے نور ہو گیا کہ اس کی خام خیالی اور اس کی جہالت اور اس کی شریعت سے اپنی واقفیت کی دلیل ہے ہمارے نبی بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے ہمارے نبی کو فات ہوئی تو نہ سورج کو گرہن لگا اور نہ ہی چاند کو گرہن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی موس موسا عیسیٰ کی ہوئی انبیاء کرام کی وفات ہوئی کسی کے بارے میں نہ قرآن کے اندر آتا نہ حدیث کے اندر کہ اس دن نہ سورج کو گرہن لگا اور نہ ہی چاند کو کوئی گرہن لگا اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے بڑی ساری حکمتیں ہیں ایک حکمت تو یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ابامین ہر چیز پر قادر ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے سور قیامہ کے اندر بیان فرمایا یہ سلو ایان یوم القیامہ کہ انسان پوچھتا ہے قیامت کب قائم ہوگی مذاق کے طور پر پوچھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید قیامت قائم نہیں ہوگی یہ ہنسی اور ٹھٹے اور مذاق کے لیے پوچھتا ہے فیضا برکلپس بسر جب انسان کی نگاہیں پتھرا جائیں گی انسان کی نگاہیں بے نور ہو جائیں گی وہ خصف القمر اور چاند کو گرہن لگ جائے گا چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی وہ جم شمس والقمر اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا ان کی روشنی ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کے لیے بھی دباؤ نہیں ہے ان کو بھی ختم ہونا ہی ہونا ہے اس دن کیا ہوگا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دن اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ سورج اور چاند یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں قیامت یاد آتی ہے کہ وقتی طور پر جو چند گھنٹوں کے لیے سورج یا چاند کی روشنی بھی نور ہو جاتی ہے ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ اربامین اس کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ اربامین اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ڈراتا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ابھی وقت ہے اللہ کے قریب آؤ اتنی بڑی مخلوق کے لیے جو جواب نہیں ہے اس کے لیے کمال نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ اللہ تعالیٰ کی بات کرو وما انور سلو دل آیات اللہ تخریفہ اللہ اسرا کے اندر کہ ہم نشانیوں کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ نشانیوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اللہ کا ڈر پیدا ہو اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے وہ دین پر عمل پیرا ہوں اپنا اپنے اندر انقلاب لے کر کے آئیں اپنی زندگیوں کو بدلیں تبدیلی پیدا کریں اپنے اندر اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی ہے اس کے اوپر کاربند ہو جائیں ان عظیم مقاصد کے تحت ان عظیم حکمتوں کے تحت اللہ ابامین سورج اور چاند کو وقتی طور پر بے نور کر دیتا ہے گرہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر سورج یا چاند کی روشنی کا بے نور ہو جانا اور چاند گرہن کب ہوتا ہے یہ جو میں نے اسباب بیان کیے یہ معنوی اسباب ہے یعنی ان حکمتوں کے ساتھ اللہ ابامن ایسا کرتا ہے لیکن اس کا ایک ظاہری سبب بھی ہے اور ظاہری سبب یہ ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے تو اس وقت سورج کو چاند کو گرہن لگتا ہے اور چاند کا گرہن عربی لحاظ تاریخ کے لحاظ سے تیرہ چودہ پندرہ جن تین دنوں میں سورج چاند مکمل ہوتا ہے انہی تین دنوں کے اندر ہی سورج چاند کو گرہن لگتا ہے انہی تین دنوں کے اندر ہی چاند کو گرہن لگتا ہے تیرہ چودہ پندرہ چودہ تاریخ عربی کی تو تیرہ چودہ پندرہ ان تین دنوں راتوں کے اندر ہی جب بھی چاند گرہن ہوگا انہی تین راتوں کے اندر چاند گرہن ہوتا ہے یہ اللہ رقبان نے ایک ذریعہ اور ایک سبب بنایا اور سورج گرہن کب ہوتا ہے جب چاند دو راتوں کے لیے چھپ جاتا ہے ان دو راتوں کے اندر کسی ایک دن میں اللہ اربامن سورج کو وقتی طور پر بے نور کر دیتا ہے یعنی مکمل طور پر نہیں کبھی کبھی جو ہے اس کا کچھ حصہ بے نور ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے کبھی کم وقت کے لیے رہتا ہے اور اس طریقے سے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور یہ اگر کوئی بتاتا ہے کہ کل سورج گرہن یا چاند گرہن ہونے والا ہے تو یہ علم غیب میں سے نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ علم غیب کا میں سے ہے علم غیب اللہ ابرامی نے کسی کو نہیں دیا یہ علم غیب نہیں ہے یہ تو انسان رفتار سے پتہ لگا لیتا ہے جیسے آپ مکہ جا رہے ہیں اور آپ کی رفتار ایک سو بیس کلو میٹر ہے اور مکہ یہ سو کلو میٹر رہ گیا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ میں جو ہے پچاس منٹ کے اندر مکہ پہنچ جاؤں گا ان تو یہ علم غیب نہیں ہو گیا کیونکہ جو سورج کی رفتار ہے چاند کی رفتار ہے اس رفتار کا پتہ لگا کر کے سائنسداں پتہ لگا لیتے ہیں کہ اب سورج کا یہ زمین کے کب قریب ہونے والا ہے اس کا اندازہ لگا کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا لہٰذا یہ کوئی علم غیب نہیں ہے یہ کہ کوئی انسان کہے کہ علم غیب ہے یہ کیسے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے تو علم غیب نہیں میرے بھائی بلکہ ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سفر کی مثال کی تو آج اس صدی کا سب سے بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق تقریباً آٹھ بجے اس کے آس پاس یہ گرہن آگے پیچھے ہو سکتا ہے لگے گا تقریباً دو گھنٹہ یا پونے دو گھنٹے تک تقریباً جو ہے یا اس کے آس پاس کچھ مستمر رہے گا اور اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں سب سے بڑی تعلیم آپ کی تو یہ ہے کہ انسان اس موقع پر نماز ادا کرے نماز ادا کرے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسی ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وفات پر جب سورج کو گرہن ہوا تو آپ نماز کے لیے دوڑ پڑے اور اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی اور جو حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں ہیں بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے موجود ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ جب اس طریقے تم دیکھو تو تم نماز کے لیے دوڑ پڑھو نماز پڑھو تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن کے موقع پر انسان کو نماز پڑھنا چاہیے بلکہ حدیث کے اندر آپ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا لینا بھول گئے کپڑا اور اپنے کسی روزے متحرہ کا کپڑا آپ نے پہن لیا پھر پیچھے آپ کو جا کر کے ان کا کپڑا دیا گیا اتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا اتنی دہشت پیدا ہوئی یہ دیکھ کر کے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے آج لوگ سورج گرہن چاند گرہن کو تسلی کے طور پر اور اس طریقے سے یعنی زندگی کے لیے اور مزاج کے طور پر اور اس طریقے سے کیا نام ہے تفریح کے لیے لوگ باقاعدہ اس کا دیدار کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں میرے بھائی اس لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ ربالین کا خوف پیدا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خوف کے اندر آگے فوراً آپ نے جو ہے جماعت قائم کے لوگوں کو نماز پڑھایا یہ نماز دیگر نمازوں سے مختلف ہے اس نماز کا طریقہ دیگر نمازوں سے مختلف دو رکعت نماز ہے تھوڑا سا یہ دیگر نمازوں سے مختلف ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر انسان دعائیں ثنا پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے برند آواز سے کراچ ہوگی اور کوئی لمبی صورت پڑھے اور مصنون یہ ہے کہ جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک انسان نماز پڑھتا رہے یہ مصنون ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بعد رکو کرے انسان کافی لمبا رکو کرے رکو کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو سمی اللہ الحمدہ کہے پھر کراط کرے وہ پھر کراط کرے اور اس کراط کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ لے اور اگر کوئی دوسری جو صورت ہے اس کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور دوسری کوئی صورت پڑھ لے لمبی سے تو بھی کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے اس کے بعد پھر رکو کرے گا تو اس نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر دو رکو اور دو سجدے ہوتے ہیں اس کے بعد سجدہ کرے گا پھر تشود پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا پھر ایک سجدہ کرے گا پھر کھڑا ہوگا پھر جیسے پہلی رکعت اس نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی لمبی صورت پڑھے گا پھر رکو کرے گا رکو کے بعد پھر قیام کرے گا پھر قرآد کرے گا پھر رکو کرے گا رکو کے بعد پھر سمے اللہ حمدہ کہتے ہوئے پھر دو سزا کرے گا تشود کرے گا ایاد درو شریف پڑھے گا اور سلام پھینکے گا یہ ہے نماز خصوص یہ سورج اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں حتیٰ کی علماء بھی ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں جنہیں اس نماز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے آج سے کئی سال پہلے جب میں سعودی عرب کے اندر آیا اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی سال ایک دو سال کے بعد گرہن ہوا چاند کا تو رات کے اندر جاوا سنٹر کی مسجد میں نماز پڑھی جانے لگی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کون سی نماز ہے کون سی نماز لوگوں نے ایجاد کر لی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جانے لگی تو لوگوں کے پاس نہ ہونے کی بنا پر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی ابو داؤد ترمیدی جتنی بھی حدیث کتابیں ہیں آپ کو ملے گا کہ بڑی جو ہے یہ حدیث حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث آپ کو ملے گی تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اگر فرض کریں سورج چاند گرہن ایسے موقع پر لگ جائے جبکہ اس وقت جو ہے فرد نماز کا وقت ہو تو پہلے انسان فرد نماز پڑھ لے اس کے بعد جو ہے پھر چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز پڑھے جیسے بھی مان لیجیے شاہ کا وقت ہو گیا آج چاند گرہن ہوگا انسان پہلے شاہ کی نماز پڑھ لے اس کے بعد پھر چاند گرہن کی نماز پڑھے اور دو رکعت نماز پڑھی جائے جیسا کہ ہمارے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بیان کیا لہذا کیمپوں کے اندر بھی جو مسجدوں کے یا کیمپوں کی مسجدوں کے امام ہیں ان کو چاہیے کہ سنت کو زندہ کریں وہ نماز پڑھائیں گے لوگوں کو علم ہوگا انہیں بھی سوا ملے گا جو لوگ پڑھیں گے ان کے پیچھے ان کا بھی انہیں عجر ملے گا لہذا اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ انسان دو رکعت نماز پڑھے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر ہمیشہ یاد کرنا ہے لیکن ان موقع پر خاص طور سے اللہ ربانی کو انسان یاد کرے تیسری چیز یہ کہ انسان صدقہ و خیرات کرے صدقہ و خیرات کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے جب تمہیں دیکھو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرو مسکینوں پر خرچ کرو یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے اپنے آپ کو قیامت کے دن جو ہے اسے سایہ ملے گا اور قیامت کے اللہ اربان سے جہنم کی آگ سے بچائے گا اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انسان صدقہ تو خیرات کرے کثرت سے انسان استفار کرے اپنے گناہوں کی یاد کرے اندامت کرے اللہ ابامن سے اپنے گناہوں کی مفرت کرے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری یہ تعلیمات ایک انسان جو ہے کثرت سے استفار کرے اس طریقے سے گردنوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان دنوں میں ان اوقات میں انسان گردن کو آزاد کرے یعنی یہ کہ پہلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا تو آپ نے فرمایا گردنوں کو آزاد کرے تو اس طریقے سے کثرت سے ان تمام چیزوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو انسان کو اس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے اور اس طریقے اس کے دل کے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو اور یہ چیزیں میرے بھائی جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا کہ چیزیں ہمیں اللہ ابراہین کے جو قیامت آنے والی اس قیامت کی یاد دلاتی ہیں اس لیے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ تمام اللہ کے لیے ہے اور اسی کے لیے ہمیشہ نہیں ہے ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی ہم بھی ختم ہو جائیں گے سورج کہاں سب ختم ہو جائیں گے لہٰذا جس رب نے پیدا کیا انسان اسی رب کی عبادت کرے اور اس طریقے سے اور جو ہے کسی اور کی بات نہ کرے اس کے تعلق سے کچھ ہمارے ملکوں کے اندر بدگمانیاں یا بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اس موقع پر جن عورتوں کو حمل ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں یا اس طریقے سے کوئی سورج کی طرف نہیں دیکھتا ہے یا چاند کی طرف نہیں دیکھتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی لوہا ہوتا ہے یا اس طریقے کی چیزیں اسے لوگر کے لے کر کے عورتیں اپنے پاس رکھتی ہیں سے اس کے رکھنے سے ہم جو ہے بچ پائیں گے اس کے عذاب سے یا اس طریقے سے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو یہ مصیبت ہم سے اس سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا اس طرح کا کچھ عقیدہ یا بدعقیدگیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور حاملہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں سورج کی طرف دیکھوں گی یا چاند کی طرف دیکھوں گی تو میرے بچے کو نقصان پہنچے گا کوئی عیب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا یہ سب غلط عقیدے ہیں اور غلط خیالات ہیں ان چیزوں کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے باقاعدہ اپنے بیٹے حسین ابراہیم کو دن دفن کیا نماز جنازہ پڑھائی لوگ باہر نکلے لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ باہر نکلنے سے انسان کو کوئی نقصان ہوتا ہے بس یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے سرکات و خیرات کرے اور نماز پڑھے جو سب سے اہم سنت اس مناسبت سے اس کو انسان کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے امین اقول ما تسمون الغفور الرحیم